حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ جب کوئی شخص دوسرے کو اس کی اولاد تک کے لیے کوئی حبا کر دے اور پھر یہ استثناء کرے کہ اگر تجھے اور تیری اولاد کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو یہ حبا مجھے اور میری اولاد کو مل جائے گا آپ نے فیصلہ فرمایا وہ ہیبا اسی کا ہے جسے دیا گیا اور اس کی اولاد کا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار سات سو اسی